اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں جناؤ پڑھتے ہوں نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سننے والا آیا